اور اپنی گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی ناؤ مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پر کے لیے